بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اکتیس سیف اللہ نسبت اللہ تعالی حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درجات مزید مزید بلند فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو ان کی جہادی نسبت کا فیض عطا فرمائے ماشاء اللہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جہادی نسبت کا رنگ ہے کہ صرف تین نوجوان مجاہدین کرام نے جموں کے سنجوان ملٹی ملٹری کیمپ کو اکھاڑ کر رکھ دیا ہزاروں فوجی خصوصی دستے ہیلی کاپٹر اور ٹینک ان کے سامنے تین دنوں تک بے بس بنے رہے پورا انڈیا سر تاپا لرز کر رہ گیا تھوڑے سے افراد کے ساتھ بڑی بڑی فوجوں کو شکست دینا یہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جہادی نسبت کا ایک رنگ ہے بے شک وہ سیف اللہ تھے اللہ تعالیٰ کی تلوار جو اللہ تعالیٰ نے مشرقین اور منافقین کے لیے سونتی یہ تلوار قیامت تک چمکتی رہے گی اس تلوار کی نسبت قیامت تک تقسیم ہوتی رہے گی اس تلوار کا فیض قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ ناقابل شکست تلوار ماہنامہ المرابطون کے لیے خصوصی شمارے کا عنوان منتخب کرنا تھا یہ مبارک رسالہ ہر ماہ نکلتا ہے اصل میں طلباء کرام کے لیے ہے مگر سب کے لیے مفید ہوتا ہے یہ رسالہ ہر سال اپنا ایک خصوصی شمارہ بھی نکالتا ہے ماشاء اللہ کئی اہم موضوعات اور کئی نامور ہستیوں پر المرابطون کے خصوصی شمارے اپنی مثال آپ ہیں اس سال خصوصی شمارہ کا موضوع کیا ہو سفر کے دوران ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا مسجد دیکھتے ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے رک نہ سکیں تو باہر سے ہی جی بھر کر دیکھنے کی پوری کوشش ہوتی ہے دروازے پر بورڈ آویزاں تھا جامع مسجد سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بس دل خوشی اور عقیدت سے جھوم اٹھا اس دن کا سارا اصال ثواب بھی ان کے لیے ہو گیا اور رسالے کے لیے بہترین موضوع بھی مل گیا اب چونکہ اس خصوصی شمارے میں مضمون بھی لکھنا ہے تو فوراً حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے ربط جڑنے لگا یہ ربط نئے مطالعہ اور دعا کی صورت میں تھا حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت سوانح واقعات تو بچپن سے پڑھتے سنتے اور سناتے آئے ہیں مگر اس بار ارادہ تھا کہ ایسا مطالعہ ہو کہ حضرت رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کی کچھ سمجھ نصیب ہو جائے حضرات صحابہ کرام کو پورا پورا سمجھنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ستارے ہیں ستارے اور ہم زمین کی مخلوق زمین پر رہنے والے لوگ ستاروں سے روشنی بھی پاتے ہیں فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں ان کے ذریعہ راستہ بھی معلوم کر سکتے ہیں مگر ان کو پورا سمجھ نہیں سکتے فاصلہ جو اتنا زیادہ ہے وہ اس قدر اونچے اور ہم اس قدر نیچے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے زیادہ سے زیادہ ان کا قرب حاصل کیا جائے زیادہ سے زیادہ ان کا فیض پایا جائے ایسا کرنے کے لیے ایک الگ طرز کے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے اس مطالعہ میں سب سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے کہ ان صحابی کا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعارف کرایا ہے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنا کام لیا ہے اور ان کا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق و رشتہ ہے پھر انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنے مطالعہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور اپنے مطالعہ کو انہی باتوں کے تابع رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان مرویات کو دیکھا جاتا ہے جو ان صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور یوں آگے بڑھتے بڑھتے ان صحابی رضی اللہ عنہ کی ذات ان کے مقام ان کے مزاج اور ان کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناول نگاروں اور افسانہ نفیسوں نے بھی چونکہ کافی کچھ لکھ دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ناول نگار اور افسانہ نویس بہت کچھ جھوٹ لکھتے ہیں انہوں نے بس اپنی تحریر کو پرکشش بنانا ہوتا ہے وہ بلند ہستیوں کا درست تعارف نہیں کرا سکتے چنانچہ ان کی تحریر پڑھنے کے بعد انسان کے دل کو اس شخصیت کے ساتھ حقیقی ربط اور تعلق نصیب نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اچھی طرح سے سمجھا جائے وہ ایک ناقابل شکست فاتح تھے انہوں نے زندگی میں کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی وہ باکرامت اور بابرکت سپاہ سالار تھے وہ مقام ولایت کے بلند ترین ستاروں میں سے تھے وہ کمال درجے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاد کے ساتھ محبت ان کی طبیعت مزاج اور حواس تک پر چھا چکی تھی وہ دیر سے آئے مگر اپنے اخلاص اور کمالات کی بدولت بہت سے پہلوں سے بھی آگے نکل گئے کتال اور جنگ کے ایسے ماہر اور امام تھے کہ ان کی نظیر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے وہ حقیقی بہادر تھے شجاعت اور بہادری کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ان سب منزلوں کے اوپر والے حصے میں تھے ایک رات جب میں ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھ کر اور پھر ان کے لیے اصالِ ثواب اور دعا کا ہدیہ پیش کر کے لیٹا تو یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے اتنے بہادر تھے کہ وہ اپنی معذولی تک کو برداشت کر گئے گویا کہ انہوں نے معذولی کو بھی شکست دے دی اور وہ اس طرح کے معذولی کے باوجود اسی لشکر میں شامل رہے اسی امیر کی اطاعت میں رہے اپنے جہاد پر ثابت قدم رہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر بہادری سے لڑتے رہے اور اپنی جگہ مقرر ہونے والے سپاہ سالار کے بازو دماغ اور آنکھیں بنے رہے یوں وہ جیت گئے اور معذولی شکست کھا گئی وہ معذولی جو بڑے بڑوں کے ایمان دین جہاد اور ماضی کو منٹوں میں شکست دے دیتی ہے ابھی سنجوان ملٹری کیمپ پر جب کشمیری مجاہدین کرام نے حملہ کیا تو اس حملے کی تفصیلات سن سن کر حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یاد آتے رہے ان کا ہر مارکہ ایک الگ کرامت ہوتا تھا اور ان کی نسبت آج تک جاری ہے اندازہ لگائیں کہ دشمن کی اتنی طاقت کے باوجود تین مجاہدین کا ایک فوجی کیمپ میں داخل ہو جانا پھر پچاس گھنٹے زائد جنگ کرنا دشمن کے حواس پر مسلط ہو جانا درجنوں آفیسروں اور فوجیوں کو ڈھیر کر دینا اور دشمن کے مورچے کو اپنی شکار گاہ بنا لینا کیا یہ سب کچھ معمولی بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان مجاہدین کے ساتھ اتر کر لڑتے ہیں اور ان مجاہدین کے ہاتھوں بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوتی ہیں خود کشمیری قیادت کہہ رہی تھی کہ مجاہدین کی تعداد تین ہے جبکہ حملے کے دوسرے دن جبکہ جبکہ حملے کے دوسرے دن انڈیا کا دعویٰ تھا کہ تین مجاہدین شہید ہو چکے ہیں کیب میں سے دھماکوں اور فائرنگ کی آواز آ رہی تھی اور میڈیا کے توسط سے ساری دنیا ان کرامات کو دیکھ اور سن رہی تھی جب تینوں شہید ہو چکے تھے تو آخر کون لڑ رہا تھا کس کے خوف سے ٹینک اندر لے جائے جا رہے تھے اور کن کی دہشت سے اپنی عمارتوں کو خود اجاڑا جا رہا تھا انڈیا صرف اسی حملے کی حقیقت پر غور کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ شکست اس کا مقدر بن چکی ہے عزا جیسے بت کو پاش پاش کرنے والے ہمارے امام حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی نسبت اس زمانے کی فدائیوں میں اتر چکی ہے انڈیا جانتا ہے کہ جموں کشمیر پر اس کا قبضہ ناجائز اور غاصبانہ ہے وہ ان علاقوں کو آزاد کر دے ورنہ سیف اللہ ہی نسبت اس کے سارے غرور توڑ دے گی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ